اے رسول ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں چوٹ بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں